روشنی اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ ہمارے اہل سنت و جماعت مسلمان بھائیوں پر یہ بات روشن ہو جائے کہ وہاں بھی شیطان اہل ضلالت ان سے پرہیز واجب حت المقدور حت الوسع ان سے پرہیز دو حمید ایسی ہیں جن میں وہابیا اس فرقہ ملعونہ کا ذکر ہے یعنی اگر نام مزدور نہیں لیکن کام مضبور اشارہ اشارہ کنایہ کنایا ان کا ذکر ہے وہ دو آیا ایک آیت سورت دوسری آیت سورت سورت بکرا سورت بقرہ شریف کی جو آیت ہے اس کو میں نے موضوع کے آغاز میں ابھی تلاوت کیا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصل ويفسدون في الارض اولئك اس آیت کریمہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں وہابیہ مراد ہے وہابیہ تفسیر کے لیے ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص ان سے نقل کرنے والے حضرت مصعب بن سعد ان کے بیٹے ہیں حوالہ مصنف ابن ابی شہبہ امام بخاری کے استاد محترم امام ابن ابی شہبہ کی کتاب مصنف المصنف اس کی آخری جلد محمد عبامہ کی تحقیق کے ساتھ یعنی جلد نمبر اکیس چار سو اکاون سو سند بالکل صحیح حدثنا غندر میں سند پڑھ رہا ہوں حدثنا غندر عن شعبہ عن عمر بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي عن هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا یعنی صورت کہف کی آیات کے متعلق میں نے اپنے باپ حضرت سعد بن عبی وقاس سے پوچھا اہم الحروریہ کیا یہ حروریہ ہے حروریہ خارجیہ کا دوسرا نام ہے اور پھر خارجیہ کا بعد کا نام بہابیہ ہے اہم الحروریہ قال اللہ ہم اہل الكتاب اليهود اليهود والنصارى اما فكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واما النصارى فكفروا بالجنه وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب ولكن الذين عهد الله الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما به ويفسدون في هم الخاسرون وكان سعد يسميهم الفاسقين فرمایا میں نے اپنے باپ کیا یہ ہیں جن کی ساری محنت اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں برباد ان کو کوئی سلا نہیں ملے گا کیا یہ فرمایا اللہ کتاب یہود و یہ ہیں آگے ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے تقزیب کی انہوں نے کفر کیا تو یہ فرمایا یہود و نصارہ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے حضور تو حروری کون ہے حروریہ ان کا ذکر کے سائے سائے فرمایا اللہ ذین ینقضون عہد اللہ یہ آیت مبارکہ کا اس آیت مبارکہ ان پر چسپا ہونا حضرت سعید بن عبی وقاس کے فرمان کے مطابق بیان کے مطابق اس کی تائید مولا علی مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کے فرمان سے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس وقت وہ خروج کریں گے اور زمین کریں گے اس وقت قتل کرنا یہ اسی مصنف شہبہ کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر مجمع الزوائد میں روایات موجود ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور مولا علی مشکل مشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل کر میں بیان کروں گا روایات کو مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا جب خروج کریں گے اور فساد کریں گے تو پھر ہم ان کو قتل کریں گے قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے یقتعون ما امر اللہ بہی مسل مسلمانوں کو آکھ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا یہ فرد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انہوں نے اس کو کاٹا سمجھ لیا جس کے جوڑنے کا حکم یعنی ایمان والوں کے ساتھ جوڑا انہوں نے ان کو ان کے ساتھ ان سے کاٹا ان سے تعلق ختم کیا اور زمین میں فساد پھیلایا کہ قتل شروع کیا مسلمانوں کا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جو تفسیر ہے جو تعویل ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو وہابیہ حروریہ خارجیا پر کیا کر رہے ہیں چسپاں کر رہے ہیں تو اس کی تائید حدیث سے مرفوع یعنی اشارہ تائید حدیث سے مرفوع اور فرمان سے سمجھ نہیں توجہ سے بات کو سن سمجھ آئی آئیے میرے بھائی یہ میں بلکہ مرفوع حدیث سنا دیتا ہوں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتال ناکفین والقاسطین والمارکین رسول اکرم سر مجمع الزوائد سے میں نے پڑھی ہے کتاب قتال اہل الباجز کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکتین توڑنے والے قاسقین ظلم کرنے مارقین دین میں آ کر پھر اس سے نکل جانے والے ان کے ساتھ قتال کا حکم کیا ان کے ساتھ لڑائی کا حکم کیا اس حدیث پاک میں ان کو ناکفین قاسطین مارقین کہا گیا ناکفین ہے اور قرآن میں فرما یقتاؤنا ما امر اللہ بہی ایوش مالا سمجھ نہیں آرہی اور وہ فساد فساد کے وقت جس وقت وہ فساد ڈالیں گے وہ روایت بھی سنا دیتا ہوں توجہ ہے نا سائی تو یہ ہے اسی مجمع الزوائد شریف سے سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ان خارا جو فخر یہ آیا بازار مسند بازار کی صحیح حدیث مبارک میں فائن خارا جی فائن خارا جی خروج کر کے انہوں نے فساد کیا سمجھ نہیں آئی بلکہ مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح کے آیا فتح الباری شریف کس ہاں اس میں آیا کہ وہ جب فساد کریں تو مقصد یہ نکلا میرا کہ یہ ظالم لوگ فسادی بھی ہوئے کیا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ساتھ جوڑنے کا حکم کیا ان سے توڑنے والے سمجھ نہیں آئی تو میرے بھائی یہ ناکیہ کا سے تین کا ٹولہ حضرت سیدنا وقاص کی تفسیر کے مطابق سورت بقرہ شریف آیت نمبر کتنا ہے پچیس سورت بقرہ شریف میرے بھائی اب اور آیت مبارک اور سورت سے سناتا ہوں وہ مولا علی کی تفسیر ہے اب حضرت جی سورت کہا آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ لیکن یہ بعض سلف کے مطابق ہے جس طرح کے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ان آیات شریفہ میں سے جو پہلی آیت ہے اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی کا فرمانے علی شان ہے جس طرح کے موجود ہے تفسیر عبد الرزاق میں تفسیر ابن جریر تبری میں مسند شاشی میں جامع و بیان العلم محدث ابن عبد البر میں عن ابی طفیل قال سالا ابن القوا علی رضی اللہ تعالی عنہ عن الاخسرين اعمالا قال منهم اهل حلولاء اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس سے میں سنا رہا ہوں پڑھ کر روایت وہ کتاب ہے موسوع مواقف السلف بالعقیدت والمنحج والتربیہ ابو سہل محمد بن عبد الرحمن مغراوی وہابی ابھی کا تازہ ترین وہابی ہے دس جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے پہلی جلد صفحہ نمبر دو سو ایک پر عن ابی طفیل ابو طفیل سے مروی ہے فرمایا ابن القوا ابن القوا یہ خارجی میں سے تھا بڑے راتا خارجی لیکن اتنا ہے یہ بچ کر پھر مولا پھر توبہ کر گیا تھا مولا علی سے پوچھا اس نے الکسرینا اعمالا وہ آیت سو سورت جس کا مطلب یہ ہے حل نبے بلکسرینا اعمالا کیا میں ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے امال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے والے کون جب اس ابن القوا نے پوچھا مولا علی سے آپ نے فرمایا انہی سے ہیں اہل حرورا یعنی ہروریا خارجیا وہاں انہی میں سے ہیں سمجھ نہیں آئی دو آیات دو صحابہ کی تفسیر کے ساتھ تیسری آیت علامہ ساوی مالکی رحمہ اللہ مفسر امام ساوی سورہ فاتر شریف سورہ فاتر شریف افمن کیا وہ شخص جس کا عمل اس کو سوار کر دکھا دیا گیا حسنا تو وہ اس کو اچھا سمجھنے لگ گیا اچھا سمجھنے لگ گیا بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام صاحب مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت حروریہ حروریہ خارجیہ وہابیہ کے حق میں نازل ہوئی ہے وہ تو صاف وہابیہ کا نام لے کر بتاتے ہیں ہاں جی امام صحابی مالکی رحمہ اللہ امام صحابی مالکی رحمہ اللہ تفسیر جلالین کا مشہور حاشیہ انہی کا موجود ہے توجہ وقیلہ عبارت پڑھتا ہوں وقیلہ هذه الآية نزلت في الخوارج یعنی یہ کہ قول ہے کہ آیت خارجیوں کے بارے میں جو خبر فون امیر الکتاب ہے وہ سننا كد مال مسلمين واموالهم كما هو مشاهد الان في نظائرهم وهم فرقه بارض الحجاز يقال لهم الوهابيه يحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون نسال اللہ الكریم یقتع دابرہم امام صاحبی مالکی فرماتے ہیں قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ خارجیوں کے حق میں حاضر ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت کے معنی بدلتے ہیں اور معنی بدل کر اپنے مطلب کے معنی کر کے اپنے ذہن کے خیالی شیطانی معنی کر کے پھر مسلمانوں کے خون اور مال کو حلال سمجھتے ہیں ان کو واجب القتل مشرق سمجھ کر واجب القتل سمجھتے ہیں پھر ان کو مال, مال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں فرمایا جیسا کہ آج ہمارے دور میں یہ یاد رکھنا امام صاحبی مال کی رحمہ اللہ جو ہوئے ہیں امام صاحبی مال کی رحمہ اللہ جو ہوئے ہیں یہ جناب جی یا تو ابن عبد الوہاب کا دور ہے یا اس کے بعد یعنی بعد کا دور ہے بہرحال یا اس کے عین زمانے میں یا اس کے بعد قریب زمانے میں ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں جیسا کہ آج یہ دیکھا ہوا دیکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے مشاہدہ فی نظائر ان خارجیوں کے ٹولے میں بہم فرقتن بے ارد الحجاز ہے وہ ایک فرقہ ہے حجاز کی زمین میں فرقہ ہے یعنی, یعنی مکہ مدینہ کی زمین شریف میں یقالو لہم الوہابیہ انہیں وہابی کہا جاتا ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یحسبون علی شے بڑا اچھا, اچھا عمل کر رہے ہیں بڑا اچھا دین مذہب ہے ان اچھا کا لیکن علی اللہم ہم الکاذبون خبردار سن لو وہی جھوٹ علیہم الشیطان شیطان ان پر غالب ہو گیا ہے ان پر اپنی ٹان اپنے جناب جی اس نے اپنی طاقت ان پر اپنا زور ان پر لگا رکھا ہے اور ان پر مسلط ہو گیا ہے اپنے قدم ان پر جمع رکھے ہیں شیطان نے فانسا اللہ اللہ کا ذکر ان کو بھلایا بھلا دیا ہے شیطان فرمایا سن لو وہی شیطان کی جماعت ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون سن لو شیطان کی جماعت ہی خسارے اور بربادی والے آگے فرماتے ہیں اللہ ہم اپنے اللہ کریم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے بہت بڑے عارف باللہ امام ہوئے ہیں توجہ رکھنا امام ساوی مالکی مذہب کے عرب کے اندر جناب توجہ رکھنا میرے بھائی تفسیر ہاشیہ ساوی یہ وہابیوں نے بھی چھاپا ہوا ہے بازار کے اندر دیو بندیوں آبیوں نے چھاپے ہوئے ہیں یہ ہاشیہ ساوی ہاں جی لیکن لطیفے کی بات یہاں پر ذکر کرتا چلوں ہاں جی ان ظالموں نے کیا کیا ہے جتنے نئے نسخے چھاپے ہیں جو قال لهم الوہابیہ کے لفظ اڑا دیے ہیں لیکن اڑانے کے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے کچھ کچھ نے نے انہوں یہ کیا ہے ہاں جی ایک ٹکڑا کاغذ کا کاٹ کر وہاں پر رکھ دیا ادھر ادھر سے چھپ گیا وہ جگہ سفید رہ گئی وہ چھاپا بھی میرے پاس اس چھاپے کی کاپی اسی کاغذ کی میرے پاس موجود ہے اسی سفے کی میرے پاس موجود ہے کچھ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ ایسے ہیں لانتی جنہوں نے نئی کتابت کروائی تو نئی کتابت کے اندر وہ کے الفاظ اور جو پیچھے الفاظ ہیں وہ فرقت فرق وہ حجاز اڑا دیے باہر صورت ہمارے پاس ہر طرح کے چھ چھ طرح کے نسخے موجود ہیں چھ طرح کے نسخے موجود ہیں ان کی تمام شرارتیں موجود ہیں ہاں جی ان کی تمام خیان کے موجود ہیں ان کی تمام لانتیں خیر اچھا مکتبہ جو ورکا رکھا ہوا ہے نا آپ میرے شاہ جی ادھر آؤ تو دیکھو جلدی آؤ شاہ جی یہ دیکھو کون کھولو دو کھولو سنو یہ جناب جی ایک میرے ہاتھ میں ہے ایک میرے سامنے جس سے میں نے عبارت پڑھی سی وہ چھاپا ہے دار احیاء تراثر عربی بیروت کا اس کے اندر ہے یہ دار القتب العلمیہ بیروت محمد عبد السلام شاہین کی تحقیق کے ساتھ وہ بھی اس کے اندر بھی ہے یہ وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے سمجھ نہیں آ رہی اس نسخے پر امام شاوی رحمہ اللہ کی وفات بھی لکھی تاریخ وفات لکھی ہوئی بارہ سو اکتالیس کتنا اور وہ جو خبیص ہے نا ابن عبد الوہاب وہابیوں کا بڑا اس کی بہت لمبی عمر ہوئی ہے نا وہ ان کے دور میں تھا بالکل ٹھیک ہے ان کے دور میں اچھا اب سمجھ گئی یہ ہے اس میں دیکھو نسخہ جو ہے نا اس میں انہوں نے عبارت اڑا دی ہے اس میں عبارت اڑا دی ہے اس کے کاغذ میں آپ کچھ ملائی کر وهم فرقة بأرض الحجاز یہ ہے جناب جس میں وہ جگہ خالی رکھی گئی یہ چھاپا ہے جناب دار الجیل الجیل دار بیروت یہ علی محمد دبا کی تحقیق ہے اس کے اندر صاف وہ جگہ جو ہے اس پر انہوں نے کاغذ رکھا کپڑا رکھا اور جگہ سفید آپ کو نظر آ رہی سمجھ آ گئی کہ نہیں خیر یہ تو ضمن بات آ گئی بات یہ کر رہا تھا امام صاحب کی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق سورہ فاتر کی آیت آفا من خجینا لہو سوء عمل ہی یہ حروریہ وہابیہ کے حق میں ہوتی ہے سمجھنے آ رہے ہیں اگر ان کی مکمل تاریخ کو دیکھا جائے تو پھر ان کی حق میں بہت سی آیات ہیں جتنا حضرت ابلیس کے حق میں ہوتی ہیں وہ ساری ان کی حق میں مکمل تاریخ نہیں میں تو حروریہ کی تاریخ سے اگر شروع کروں تو پھر یہ آیا سامنے میں نے پیش کر دی جو ان خبیصوں کے حق میں اتری ہیں لیکن ان خبیصوں کی تاریخ نہیں ہے آیات میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کی ہے بات سمجھ آئی اب اس کے بعد جب میں نے یہ سب کچھ سنا دیا تو ایک بات کرتا چلو کہ مولا علی سرکار اعمالا اس آیت شریفہ کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے انہی میں سے خارجیوں کو شمار مولا علی نے انہی میں سے خارجیوں کو شمار فرمایا جیسے ابھی حوالے لیکن آپ مصنف ابن ابھی شہبہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے جب پوچھا گیا کہ یہی ان کے بیٹے حضرت مصعب نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا یہ یہی لوگ ہیں حروریا حال نبیوکم بالاکسرین اعمالا میں یہی لوگ ہیں انہوں نے فرمایا نہیں یہ یہود النصارہ کا یعنی ان کی تعویل کے مطابق کی سعد ابن ابی وقاص اعتراض پیدا ہوگا مولا علی نے تو حروریہ کو یہ میں سے شمار کیا اسی آیت کے تحت داخل کیا ان کو داخل سمجھا اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیریں تعویلیں ایک میں اختلاف ہو سکتا ہے سمجھ آ گئی لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس وجہ سے داخل نہ کیا کہ آگے تکفیر کا ذکر ہے ان کا قرآن پاک میں ان کے کفر کا ذکر ہے کہ انہوں نے تقزیب کی آخرت کو نہیں مانتے تو اب وہ مانتے ہیں جو خارجی تھے وہ مانتے ہیں تو ان کے ہاں یہ عذر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو نکالا ہے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر پر جب میں نے غور کیا تو ان کا نکالنا اور ان کا داخل کرنا جو ہے دونوں کو میں نے بڑھا اور اختلاف ختم کس طرح کہ مولا علی سے پوچھا گیا انل اخسرین اعمالا تو فرمایا حرورا اکثرین اعمالا کے متعلق پوچھا گیا جو خسارے کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے بلکہ زیادہ خسارے میں زیادہ تباہ برباد ہیں ان کے اعمال تو آپ نے فرمایا ان میں سے اہل حرورا ہیں تو آپ کا صرف مقصود یہ ہے کہ اکثرینا امالا جو آیت شریف کا پہلا جو یہ ان کو شامل ہو سکتا ان کے اس جز کے اندر فرمایا گیا یعنی ان آیات کے اس حصے میں اس آیت میں خسارے کے اعمال کے اعتبار سے جو زیادہ خسارے والے ہیں جن کے اعمال تباہ و برباد ہوئے تو اس آیت شریف کے اندر اس حصے میں جن کے اعمال برباد ہوئے خسارے والے ہوئے کا ذکر ہے تو مولا علی نے اسی میں رکھا اسی حصے میں اگلے میں ان کو شمار نہیں کیا کیا مطلب کہ اگر اعمال کے اعتبار سے خسارے والے دیکھے جائیں تو یہ اہل حرورہ یعنی خارجی لوگ جو ہیں یہ بھی داخل ہیں اس وجہ سے کہ عمل تو ان کے بھی برباد ہوئے اور صاحب ابن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے دیکھے اگلی آیات جن کے اندر کفر کا ذکر ہے سراہتان کے قیامت کو نہیں مانتے اور تو انہوں نے اس وجہ سے نکالا مولا دوسرے لفظوں میں سعد ابن ابی وقاص نے اگلی آیات جو ہے ان کو لحاظ میں رکھا اور دیکھا اور مولا علی نے پہلی آیت کو دیکھا پہلی آیت کا واقعی جو ہے نا مطلب وہ ضرور ان کو شامل ہوتا ہے کہ کہ اس وجہ سے اعمال ان کے بھی خسارے والے سمجھ نہیں بارسور ان دو آیات مبارکہ کی تعبیر میں جو صحابہ کا اختلاف نظر آ رہا تھا میری سمجھ کے مطابق ہاں جی، وہ اس طرح رفا اب میرے بھائی آگے چلے میں تاریخ شروع کروں میرے بھائی اگر دیکھا جائے ہر کفر ہر گمراہی ہر کفر اور دلالت کی ابتدا اصل اور بنیاد شیطان سے ہوتی ہے حضرت ابلیس اصل مبدا ہے منشا ہے پیدا ہونے کی جگہ ہے ہر کفر و دلالت اس لانتی کے اندر موجود تھی پھر آگے اس کی ضروریت کے اندر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے جتنا جتنا اپنے باپ سے کو فیض پاتا ہے اتنا اتنا اس کو حصہ مل جاتا ہے سمجھ نہیں آئی ہماری سمجھ کے مطابق اور اس اصول اور کلیے کے مطابق کہ ہر کفر و دلالت کا آغاز کہاں کس سے ہوا ہے ابلیس سے شیطان اول جس کو کہتے ہیں شیطان اور ابلیس میں فرق ہے ذہن میں رکھنا ہاں۔ حضرت کو اتنا پتا نہیں ہے کہ شیطان اور ابلیس میں فرق ہے شیطان ابلیس تمام شیطانوں کا پہلا باپ ہے جی۔ شیطان اس کو بھی کہتے ہیں اور اس کی ضروریت کو بھی کہتے ہیں انسانوں کو بھی کہتے ہیں اور پھر جنوں کے شیطان بھی ہوتے ہیں لیکن ابلیس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر سجدے کے انکار کرنے کی بات کی ہے تو وہاں پر اللہ تعالی نے اللہ ابلیس فرمایا سمجھ نہیں آئی کیا فرمایا اللہ شیطان کہیں نہیں دکھا سکا ذہن میں رکھ جہاں پر بھی ابلیس ہے کیونکہ وہی بڑا ہے ابلیس شیطانوں کے باپ کا بولو بولو بولو باب آدم علیہ السلام تو تسلیم کے ساتھ ٹکر لگانے والا حسد پانے والا بغض رکھنے والا حضرت آدم علیہ السلام سامنے جھکنے سے سب سے پہلا اکڑنے والا یہی لانتی حضرت ابلیس تھا سمجھ رہی اور تمام گمراہیوں اور کفریات کا مبدا اور اصل اور بنیاد اور آغاز اگر ہے زمین ہے اصل تو یہی ہے سمجھ نہیں آئی اب میں ذرا مناسبت پیدا کرتا ہوں شیطانی نظریے شیطانی صفت اور وہابیت کے وہابیوں کے نظریے اور صفت کی آپس میں مناسبت دکھاتا ہوں اللہ حجل نے تمام فرشتے تمام فرشتے اور حضرت ابلیس کا جب امتحان لینا چاہا تو فرمایا اس جدو آدم کو سجدہ کرو توجہ رکھنا آدم کو یہ وہی تھے جو لاکھوں سال سے اللہ تعالی کو سجدہ کر رہے تھے اللہ تعالی جب ان کا امتحان لیتا ہے تو فرماتا ہے اس جدو آدم آدم کو سجدہ کرو آدم کو آدم کو سجدہ کرو اگر سجدہ تعظیمی تو مانا کرنا پڑے گا آدم کو سجدہ کرو یعنی سجدہ کر کے آدم کی بجا سمجھ نہیں آئی یہاں اس تفسیر تعویل کے مطابق لام اپنے معنی میں رہے گا سمجھ نہیں آ رہی اس جو دول آدم تادیت کا ہوگا اس وجہ سے مانا کر رہا ہوں سجدہ کرو آدم کو یا آدم کے واسطے یعنی آدم کی تعظیم کے لیے سمجھ نہیں آ رہی اور اگر سجدہ تعظیمی نہ ہو سجدہ ہو عبادت کا سجدہ تو پھر مانا لام الہ کے معنی میں کہ سجدہ کرو آدم کی طرف کرو اللہ سجدہ کرو آدم اللہ کو متوجہ ہو کر آدم کی طرف تو آدم بن جائیں گے اس وقت ایسے جیسے کعبہ ہمارے لیے سمجھ نہیں جیسے کعبہ یہ دونوں باتیں تفسیروں میں آئی ہیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں سجدہ دو قسم ہے سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت اگر سجدہ تعظیمی ہو تو لام اپنے معنی میں ہوگا مانا ہوگا سجدہ کرو آدم کو یعنی تعظیم سجدہ کرو آدم کی تعظیم کے لیے سمجھ نہیں آئی فاروق صاحب کہیں گے جمعے والا دن بیان ہوا تھا لیکن یہ پھر نواں رنگ چڑھ گیا یہ باتیں تو نہیں ہوئی یہ ناسک موضوع ہے نا میرا اس متعلق آخری موضوع انشاءاللہ بس یعنی میں مکمل تحقیق کر کے بول رہا ہوں انشاءاللہ توجہ دے بدلا ارے میرے بھائی اگر سجدہ عبادت کا مراد ہو تو عبادت کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی پھر لام کے معنی میں ہوگا معنی ہوگا اس اس جو جو آدم یعنی اللہ کو سجدہ کرو آدم کی طرف توجہ کرتے ہوئے رخ کرتے ہوئے کیا مطلب جس طرح کہ ہم مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف متوجہ ہو کر کعبہ تو خدا نہیں سمجھتے خدا تو اللہ کو سمجھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے اس جو دولے سجدہ تو اللہ کو کرو لیکن آدم کی طرف رخ کر کے کرو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا معذب اور معظم اور واجب تعظیم ہونا ثابت ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی تعظیم کو فرشتوں پر فرد کرنا یہ بھی ثابت سمجھ نہیں کیوں کہ اگر سجدہ تعظیمی مراد ہو تو یہ تو اظہر من الشمس والمس ہے روز روشن کی طرح واضح ہے ہر مسلمان پر آیا ہے کہ پھر ان کی تعظیم اور ان کی تعظیم کا لازم ہونا بالکل واضح روشن ہو جاتا ہے لیکن میرے بھائی اگر سجدہ عبادت کا ہو معلوم آپ پر مخفی نہیں ہونی چاہیے یہ بات آپ پر چھپی نہیں رہنی چاہیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ سلا تو تسلیم جب ان کو قبلہ بنایا گیا تو قبلہ بھی واجب تعظیم ہوتا ہے جیسے کعبے کا احترام فرض ہے کعبے کی عزت میں علماء کرام نے لکھا کہ بزرگان دین اس کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے مسلمان نہیں کرتے ایسے ہے نا اب میرے بھائی بات کو سمجھنا یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے میں نے اپنے مطلب کی بات ایسے نکال لی سج دے کا حکم ہو گیا انکار کر دیا ابا بارہ شیتان انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھو حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا اپنے کو بڑا سمجھا اپنے آپ کو عظیم سمجھا ان کو حقیر سمجھا اور اس لانتی کے اس استقبار کو باری تعالیٰ نے بیان فرما دیا واضح لفظوں میں کہ شیطان کہہ دیا خیر من میں سے بہتر ہوں خلقتني من نار وخلقته من طين اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا سمجھ نہیں آئی اسے مٹی نے پیدا کیا یہ اس نے وجہ برتری اور بیان کی اپنی یہی استقبال تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے کھول کر سنا دیا اب بات توجہ رکھنا سجدہ تعظیمی ہو یا عبادت کا ہو یعنی حضرت آدم ہی مسجود ہوں جس طرح کے سجدہ تعظیمی میں ہو گیا ہو گیا یا اللہ مسجود ہو حضرت آدم قبلہ ہوں حضرت آدم قبلہ بنے ہوں دونوں صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلاۃ و تسلیم کی تعظیم کی فردیت وجوب اور لزوم ثابت ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تعظیمن احترامن احترام ان کی شان بنانے ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا اور ان کو آزمانے کے لیے کون ہے میرے بندے کی تعظیم میرے حکم کے ساتھ کرتا ہے کون ہے جو نہیں کرتا احترام اس کا مجھے پسند ہے عبادت کی آخری شکل تھی سجدہ پہلے جتنے طریقے عبادت کے ان کے ساتھ اللہ تعالی نے امتحان نہیں لیا آخری طریقہ جو تھا سجدے والا اس کے ساتھ امتحان لیا اب بات کو سمجھنا شیطان انکار ضرور کر رہا ہے لیکن اس انکار کی وجہ کیا ہے دو باتیں آپ ذہن میں رکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان کا جو طریقہ رکھا وہ تعظیم میں آزمانا تھا جو طریقہ اللہ تعالی نے رکھا آزمانے کا وہ اپنے مقدس بندے کی تعظیم کا حکم تھا اور شیطان نے جو انکار کیا اس تعظیم سے اس کی منشا اور اصل بنیاد کیا بنی تھی تکبر انکار بعد میں پیدا ہوا لانتی کے اندر تکبر والی لانتی وصف اس کے اندر صفت یہ لانتی پہلے تھی یہ نہیں ہے کہ پہلے انکار ہو بعد میں تکبر ہو سمجھ نہیں آئی پہلے ان کہہ بعد میں تکبر ہو نہیں نہیں پہلے تکبر ہے بعد میں انکار پیدا ہوا ہے پھر سوال پیدا ہوگا چشتی اللہ تعالی نے پہلے ابا انکار کا ذکر کیا بعد میں بس تکبر تکبر کا ذکر کیا تو کہتا ہے تکبر پہلے ارے میرے بھائی ادھر دیکھو حقیقت اور واقعے کے اندر عادت اور خصلت یا بری صفت پہلے اندر ہوتی ہے اظہار بعد میں ہوتا ہے اظہار بعد میں ہوتا ہے حقیقت واقعہ اسی طرح ہوتی ہے تکبر پہلے ہوتا ہے آ کرتا باہر بعد میں ہے بندہ کیونکہ تکبر اصل میں اپنے آپ کیا اپنے گھما اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے یہ اعتقاد خبیص ہے وہ اپنے اندر پہلے موجود موجود ہوتا ہے انسان کے اندر بعد کے اندر وہ تکبر کے طریقے ظاہر کرتا ہے ادھر دیکھ اب حقیقت واقع تو یہی ہے حقیقت میں تکبر پہلے انکار بعد میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابا کیوں رکھا ہے پہلے انکار کو پہلے کیوں ذکر کیا ہے اب نقطہ سنیے میرے بھائی اس کے اندر نقطہ یہ ہے ظہور کے اندر انکار پہلے ہے کیا مطلب انکار ظاہر ہونے میں انکار پہلے ہے لیکن وجود کے اعتبار سے تکبر پہلے ہے اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں اب مطلق جمع کے لیے آتی ہے یہ ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو ہم بغیر حکمت کے بھی نہیں رکھ سکتے آخر حکمت تو ہے میرے بھائی حکمت یہی تھی ظاہر پہلے انکار ہوا تھا سمجھ نہیں آئی لیکن موجود پہلے کون تھا تکبر اور ظاہر کون ہوا پہلے طرف سجدہ سمجھ نہیں آ رہی یار ابھی بتا چکا ہوں نا چاہے ان کو سجدہ ہو چاہے ان کی سجدے سے انکار اس نے کر دیا اور اس انکار کی وجہ کیا تھی شیطان کے اندر بولتے نہیں یار سجدہ تعظیم کی آخری صورت ہے اس سے بڑی تعظیم یعنی جتنے تعظیم بجا لانے کے طریقے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا طریقہ تعظیم کرنے کا سجدہ سمجھ نہیں ایسے ہے کہ نہیں اسی وجہ سے سجدہ ہماری عبادت کا بہت بڑا رکن اور آخری شمار کر دیا گیا سجدہ اللہ توجہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام رکھ دیا گیا لیکن قیام کھڑا ہونا کسی اور کے لیے یہ حرام نہیں کیا گیا یہ تو وہابی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی قومی ترانہ جو ہوتا ہے نا اس کے ساز کے لیے جب قومی ترانہ جو ہے نا شیطانی ترانہ لانتی ترانہ پاک سر زمین شاد اس کا جب ساز بجتا ہے نا تو وہابی بھی ایم پی اے ہو ایم ایل اے ہو کوئی بلا ہو ہاں جی فلم میں بیٹھا ہو کہیں بیٹھا ہو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو یہ تو ساز اور حرام لانت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور باپ کے لیے کھڑا ہونا استاد کے لیے کھڑا ہونا نبی پاک کے لیے صحابہ کھڑے ہو جاتے سمجھ نہیں جس کو کہتے ہیں قیام تعظیم قیام تعظیم تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ شریعت رسول میں ہمیشہ کے لیے جائز رکھا گیا ہے لیکن بشرط کے قابل تعظیم ہو واجب التوہین ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا آرام ہے ہاں اگر اگر ڈر ہے خوف ہے تو پھر کھڑا ہو سکتا ہے مت کھڑا نہ ہوگا تو نام مراد میرے نال باہر رکھ لو ایم ایل اے کتا دا پتر مینوں ایویں تنگ کرے گا ڈر دے مارے اٹھ کھلوندا ہے تو پھر حرام نہیں سمجھ نہیں لگی لیکن دلوں نہ اٹھے پھر دلوں اٹھے گا تو پھر بھی حرام ہو جائے گا ہاں دلوں تعظیم نہ کرے لیکن سجدہ بڑا وڈا طریقہ تھا اس وجہ سے اس طریقے کا دروازہ بند کر دیا گیا کے رکو برابر جھکنا بھی یہ دونوں طریقے تعلیم کے آلہ ہیں آخری ہے رکو رکو کے بعد سجدہ یعنی رکو چھوٹا ہے تعلیم کا طریقہ سجدہ اس سے بھی بڑا ہے اب تعظیم کا طریقہ توجہ رکھ جو سجدہ تھا اللہ تعالی نے آزمایا تو اسی کے حکم میں آزمایا اللہ تعالی نے شیطان کو اپنے سجدے کے حکم کے ساتھ کیوں نہیں آزمایا اس وجہ سے رب تالا جانتا تھا یہ لانتی مجھے تو لاکھوں سال سے سجدہ کر رہا ہے میں خالق ہوں بڑا ہوں یہ سمجھتا ہے خالق ہوں خالق کے آگے جھکنا ہر کسی کو آسان ہے لیکن میں آزماتا ہوں جو اس کی نظر میں چھوٹا ہو میری نظر میں بڑا مخلوق کی تعظیم میں اس کو آزماتا ہوں کیونکہ خالق کی تعظیم میں اس کو دقت محسوس نہیں ہوگی اس کو پریشانی نہیں ہوگی اس کا نفس اندر سے آکڑے گا نہیں انکار نہیں کرے گا ہاں اللہ تعالی جانتا تھا میں مخلوق کے سامنے جھکنے کی بات آدماتا ہوں تو مخلوق کی تعظیم میں اس وجہ سے اس واقعہ سے ہمیں بھی میرے بھائی توجہ رکھ رہا ہمیں بھی یہ سبق مل گیا ہم نے بھی اگر کسی کے حسن اعتقاد کو آزمانا ہے آزمانا ہے تو پھر خالی اللہ کے سجدے میں نہیں اللہ کی عبادت میں نہیں اللہ کے پیارے بندوں کی تعظیم میں آزمانا ہے کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے خصوصاً اللہ نے یہ طریقہ قیامت تک جاری رکھ دیا ہے سجدہ اور برابر جھکنا تو ناجائز ہے لیکن تعظیم کے دوسرے طریقے قیامت تک شریعت میں جائز رکھے گئے بلکہ کئی فرض اور واجب کر دیے گئے نبیوں ولیوں کی تعظیم میں اس اس میں کا نفس مرے گا شیطان کا نفس اس مسئلے میں آ کر انکار کر گیا تھا جس کا نفس اس مسئلے میں انکار کرے گا وہ شیطان کی متق کی طرح متکبر ہو کر مارا جائے گا جس کا نفس اس میں اس میں جلدی کرے گا اور جو اپنے نفس کی اس میں یعنی تازی میں بیا اور اولیاء میں مخالفت کرے گا اپنے نفس کی نہیں مانے گا ان کی عزت بجا لائے گا وہ شیطان کی طرح متکبر نہیں آجزی والا بن جائے گا فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو آج بھی پسند ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے نیان کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے اس کی شان بڑھا دیتا ہے ادھر دیکھنا میرے بھائی زندہ مثال دیتا ہوں تمام ملائکہ نے سجدہ کیا فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون تمام نے سجدہ کیا لیکن کہتے ہیں علماء سب سے پہلے حضرت جبریل امین نے سجدہ کیا علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ساتھ ہی دوسرا کر دیا پوچھا اللہ نے ایک میرا حکم تھا دوسرا کیوں کیا ارد کرنے لگے یا اللہ دوسرا شکرانے کا کیا ہے ابلیس کی طرح مجھے لانتی نہیں بنایا توفیق دے دی کا دوسرا رکھ کر لیا ہے ہمارے فقہ اسلام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ جانا شانو نے حضرت جبریل کے وہ دونوں سجدے ہماری نماز والی عبادت کی ہر رکعت میں رکھ دیے اور سن لے حضرت جبریل امین وحج کے امین بن گئے تمام نبیوں کی وحج کے امین بن گئے کیوں انہوں نے سب سے پہلے آج کی اللہ نے بلندیت کر اللہ کتابوں میں پڑھا ہے حضرت سیدنا موسا کلیم کے سامنے آتا ہے عرض کرتا ہے اللہ کو کہہ دے مجھے معافی دے دے حضرت آدم نے اللہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ نے فرمایا میری شرط وہی ہے اللہ اب کس کو سجدہ کروں فرمایا اس کو کہا اس کی قبر پر ہی کر لے سمجھ نہیں آئی اس کی قبر پر سجدہ کر لے اب بھی ہم معافی دے دیتے ہیں اس نے کہا کمال ہے وہاں بھی سی پکے دن دا انہیں آخیا جیوندے نو کیتا نہیں ہوں مر گیا سمجھ نہیں آئی ہوں تو مر گیا یہ بات کتاب کے اندر ہے پہچان اس میں اگر نہ آئے تو سمجھ لیں اس کو حضرت شیط سمجھ نہیں آئی لیکن اللہ کے بندے ہوں عباد اللہ کی بات کر رہا ہوں شیطان کے بندے نہیں آج کل اکثر پیر تو شیطان کے بندے ہیں رحمان کے بندے میں نے حضرت کو دیکھا ہے رحمان حضرت اپنے حضرت کو دیکھا ہے یہ رحمان کا بندہ ہے ایسے بندوں کے سامنے توجہ رکھنا ذرا میرے بھائی رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے کا موٹا فرق بتا دیتا ہوں شیطان کا بندہ اپنی تعلیم کرواتا ہے رب کے دین کی توہین کرواتا ہے دین والوں دین والوں اور دین کی توہین کرواتا ہے وہ شیطان کا بندہ سمجھ پیر نہیں خندیر ہے اور جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی تعلیم نہیں کرواتا وہ کہتا ہے میں تو تمہارے جیسا عام جیسا عام ہی ہوں وہ ہمیں ہمیشہ دین مصطفیٰ کی اور خدا رسول کی تعظیم کرواتا ہے خدا رسول اور ان کا دین اس کی تعظیم کرواتے ہیں سمجھ نہیں لیا اگر لانتی پیر کے سامنے شریعت کے خلاف ہوتا رہے اس کو آگ نہ لگے غضب نہ آئے آئے غصہ نہ ہاں جی اور حضرت کا ادب نہ کیا جائے تعظیم نہ کی جائے تو پھر آگ لگ جائے سمجھ لے یہ شیطان کا بندہ ہے رحمان کا بندہ نہیں ہے اور اگر دین دین کی مخالفت پر آگ لگ جائے اور اس کی مخالفت کی جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہ ہو الٹا دعا تو سمجھ لے رحمان کا بندہ کیوں اس وجہ سے کہ رحمان کا بندہ تو وہی ہوگا جو میرے آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کبھی غضب نہیں غصہ نہیں کیا جب بھی غصہ کیا ہے دین کے لیے کیا ہے یہی عادت اور خصلت جس کے اندر ہوگی سمجھ لے وہ رحمان کا بندہ ہے وہ کیا ہے رحمان کا بندہ ہے میرے بھائی ذرا توجہ رکھنا خیر بات کو لمبا نہیں کرتا اب یہ بات رحمان شیطان کے بندے کی پہچان ہوگی نا رحمان اور شیطان کے بندے کی پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی بات جو کرنا چاہتا ہوں تعظیم میں جان دوسری بات اللہ تبارک و تعالی یہ بھی حکمت آ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدے کا کیوں کہا اپنے سجدے کا کیوں نہیں کہا وہابی سے پوچھو لانتی توحید اس کی آزمائی جا رہی ہے سمجھے شاہ جی توحید آزمائی جا رہی ہے خدا کو نہیں بندے کو سجدے کے حکم کے ساتھ توحید آزماتا توحید ہے اور حکم دیتا ہے بندے کو سجدہ اور یا اللہ تیری توحید تو اس میں ہے کہ تو بندے کا اپنا سجدہ کرواتا یہ جواب ملتا ہے یہ میری توحید ہے کیوں ایک تو حکم میرا تھا دوسرا بندہ میرا اب میں آزمانا چاہتا تھا یہ اس کو دیکھتا ہے یا میری نسبت کو دیکھتا ہے تو فرشتوں نے جب رب کی نسبت کو دیکھا اور اپنے آپ کو کے سامنے جھکا کر فنا کر دیا تو ثابت ہوا توحید میں یہی کامل ہے اتنا کامل ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو بھی فنا کر رہے ہیں ایسے فنا کر رہے ہیں کہ ان کے نفس کی صفت یہ تھی کہ نہ جھکتا لیکن یہ نفس کے خلاف ہو کر جھک رہے ہیں تو توحید اس میں کامل ہے توجہ نہیں اب شیطان نے تکبر کیا خود کو اچھا سمجھا بات کو سمجھنا میرے بھائی قیامت تک کے لیے ٹھیک ہے شریعت متحرہ کے اندر اسلام کے اندر سجدہ حرام کر دیا گیا یعنی تعظیم کا اور سجدہ عبادت وہ ہمیشہ شر کو کفر رہا ہے اور رہے گا ایک لمحے بھر کے لیے بھی غیر خدا کے لیے وہ جائز نہیں رہا سمجھ نہیں آ رہی یہ قیامت تک کے لیے اب ایسا ہے لیکن اور اسی طرح ہاں اور اسی طرح رکو جو ہے وہ بھی حرام کر دیا گیا لیکن ان کے علاوہ تعظیم کے اور طریقے شریعت متحرہ کے اندر مشروع رکھے گئے مطلوب رکھے گئے بلکہ کئی فرد سن جن طریقوں کو بھی یعنی تہذیب کے جن جس طریقے کو جن جن طریقوں کو تعظیم سمجھا جائے گا مسلمانوں میں وہ نبیوں ولیوں اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی نسبت والی چیزوں کے لیے بجا لانا مستحب سے لے کر فرد ہے مستحب سے لے کر فرض تک تک کہاں مثلا اللہ فرماتا ہے شان تو وکر نبی کی میرے نبی کی تعظیم کرو کیا انہوں ہولا نہ سمجھا جے بڑی پاری شان والا سمجھا جے انہوں یہ مطلب ہے وہ تو وکرو ہوگا تعظیم ان کی امداد کرو تو آزرو ہو تو وقت تعظیم کرو سمجھ نہیں آ رہی اب بات کو سمجھنا نبی کی عزت بجا لانا یہ بھی نبی کی مدد ہے کیوں کہ جب تم نبی کی مدد نبی کی تعظیم کرو گے نا تو نبی کے نبی کی ذات کی شان و شوکت نبی کے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھے گی تو یہ مدد ہوئی کہ نہ ہوئی تو تعزیر کا معنی اصل امداد ہے اور سنو اس پر گواہی دیتا ہوں حدیث صحیح بخاری سے جب صحابہ کرام پانی نیچے نہیں جانے تو اس وقت کافر آیا ہوا تھا کافروں کا کافروں کا جاسوس بن کر ہے جی ایلچی بن کر جب وہ واپس جاتا ہے توجہ جاسوس بن کر والے بنا تو جب وہ واپس جاتا ہے تو مشرقین مکہ سے کہتا ہے سن لو تمہارا محمد کے ساتھیوں سے لڑنا محال ہے ناممکن ہے انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسا دیوانہ وار دیوانوں کی طرح ان کی عزت تعظیم کرنے والے میں نے نہیں دیکھے جس طرح کے محمد کے یاروں کو پایا ہے نیچے جانے دیں گے معلوم ہوا نبی پاک کی تعلیم جب صحابہ نے کی کافروں کے دلوں میں نبی پاک کی عظمت اور شان و شوکت بیٹھ گئی تھاک بیٹھ گئی رو بیٹھ گیا اس تعظیم اور عزت بجا لانے سے تو کافر کافروں کا حوصلہ پست ہو گیا کافر ڈر گئے گھبرا گئے لڑنے سے باز آ گئے ہاں جی پھر جھک کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صلح پر آمادہ ہو گئے معلوم ہوا نبی کی تعلیم لانا یہ بھی نبی کی امداد کرنے کا ایک طریقہ ہے تو باتیں کی ہوئے تعظیم کرو پھر تعظیم لیکن پہلی تعظیم کا ذکر ہے تعظیر کے ساتھ اس کا مطلب ہے تعظیم کرو وہ امداد ہے توقیر کرو کیا مطلب پروکار سمجھو توقیر وقار ہولا نہیں سمجھنا ہمیشہ سمجھنا ہے وڈی پاری تھا یہ عام نہیں ہندوستان کی ہندوستان کی بڈھی چمگادڑ اسماعیل کا کیا لقب ہے جو نانی ہے تمام چمگادڑوں کی ہندوستان کے تمام چمگادڑوں کی بولو ہمارے نانی صاحب تو اس اسماعیل کتے نے تو لکھ دیا نا کہ نبی کی اتنا تعظیم کرو جتنا بڑے بھائی کی کی جاتی ہے تقویت المان کھولنے میں ابھی دکھاتا ہوں سو میری بھی بڑے بھائی جتنا تعظیم میں بھی بڑا بھائی بس مجھے بڑا بھائی لاکھوں کتے وہ نبی کی توازو ہے تیرے لیے میرے لیے حکم نہیں ہے نبی نے جو فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں وہ نبی کی توازو ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کئی مرتبہ کہہ دیتا ہے بھائی کی کرن دیا بھائی کی کرتا ہے اگوں پتر بھی آکھے اچھا بھائی اچھا اگلے آکھن دے دور پھٹے منتری دیا وہ پیو ہے جو ماں حق بندا ہے آکھے بھائی پیار دا لفظ تیرے واسطے جو مرضی بولے تو کون ہونا پیو نو بھائی آکھے سمجھ نہیں لگی ہوئے خیر میرے بھائی بات کو سمجھنا یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں حدیث لکھ رہا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المهاجرین والانصار فجاء بعير فسجد له فقال اصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن احق ان نسجد لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم بات سمجھنا یہ مسند احمد کی حدیث سے نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مہاجرین انصار کی جماعت بیٹھی ہوئی ایک اونٹ آیا آپ کے لیے سجدہ کیا اونٹ آیا اور آپ کے آپ کو سجدہ کیا فقال لو اصحاب توجہ لیکن یہ بھی بتاتا چلو اسی زمن میں کہ سجدہ حرام ہوا ہے تو صرف انسانوں اور جنوں کے لیے جہاں ذرا خطرہ تھا کیونکہ فتنہ نہ بن جائیں لیے جہاں خطرہ نہیں تھا جہاں پر خطرہ نہیں تھا ان کے لیے قیامت تک کے لیے سجدہ جائز رکھا جانور نبی پاک کو آپ بھی سجدے کرتے ہیں اس وقت بھی کرتے حضور نے جانوروں کے سجدے کو منع نہیں کیا کتے سے پوچھ کیا وہ مخلوق نہیں وہ تو اسی طرح سجدے کرے تو کہتا ہے سجدہ شرک ہے وہ اسی طرح کرے لاکھ لانات ہے بھیجو بھیجو ابن عبد الوہاب نجدی پر لانا فجاد بعیر اونٹ آیا سجدہ کیا نبی پاک کے صاحب عرض کرتے ہیں تسجد لک البہائم یا رسول اللہ جانور سجدہ کرتے ہیں درخت سجدہ کرتے ہیں فنحنو آپ کو ہم زیادہ اقدار ہیں آپ کے لیے سجدہ کریں آپ نے فرمایا رب اپنے کو سجدہ کرو عبادت اپنے رب کی کرو واکرم و اور اپنے بھائی کی عزت کرو اب حضور نے یہاں پر اپنے آپ کو امت کا بھائی کہہ دیا وہ وہاں بھی کتا تھا بڈی دڑ اور اس سے پہلے ابن عبد الوہاب وہاں بھی کتے تھے نا نبی پاک نے توازن کہا یہ کھڑے تھا انہاں پیو نے آکھیا بھائی ساڈا پیو بھائی بھائی ساڈا پیو بھائی بھائی ساڈا پیو بھائی بھائی سمجھ نہیں لگی کیوں ہے پیو نو بھائی آکھیا اب یہ آگے سور یہ تفسیر کر رہا ہے اپنی طرف سے یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو یہ حدیث سے اپنا معنی نکال رہا ایمان سے بتاؤ تمہارے دل میں تمہارے نبی کی عزت اپنے بڑے بھائی جتنی ہے تم اپنے رسول کی تعظیم اپنے بڑے بھائی جتنی کرتے ہو چلو میں ایک آپس میں تمہیں ایک اور بات کرتا ہوں بتاؤ تم اپنے باپ کی کی تعظیم تعظیم اور اپنی ماں اپنے بھائی جتنا جی کرتے بتاؤ بتاؤ اور جو اپنے باپ کی تعظیم اور ماں کی تعظیم والدین کی تعظیم اپنے بھائی بڑے جتنی کرے کیا اس کو بادب سمجھو گے بولو تو اس لانتی سے پوچھ اسلام میں والدین کی عزت بڑے بھائی کسی نہیں کی جاتی کتے تو کہتا ہے رسول کی کرو لانتی پتا یہ کون سے لفظوں کا تو نے مطلب نکالا اور کتے ارے کافر مرتد بےمان سور بتا تو صحیح کیا رسول رسول اللہ نے تو اتنا فرمایا کہ اپنے بھائی کی عزت کرو آپ نے تو توازوان کہا آجی کرتے ہوئے نیاز مندی کرتے ہوئے یہ ہر بڑے کی ہر بڑے کی اچھی صفت ہوتی ہے مثال پہلے دے چکا ہوں باپ اپنے بیٹے کو کئی مرتبہ کہتا ہے بھائی بھائی اور بھراوا خیال رکھ کہندے ہو کہ نہیں کہندے تو کیا بیٹا بھی اس کو بھائی کہنا شروع کر ایمان سے بتا استاد اپنے شاگرد کو کتنے مرتبہ کہتا ہے بھائی تو میرے بھائی وہ میرے پتر میرے پتر ہوں کوئی لانتی ہوئے گا شاگرد جڑا کے استاد جی پتر اے استاد جی پتر صاحب سمجھ نہیں لگی استاد استاد جی اے بھائی جی استاد صاحب بیٹھے ہو اے پا جی دوستو اے کبھی کا کوئی شاگرد اپنے استاد جیڑی گل شاگرد استاد نو نہیں کہہ سکتا ہے کتا رسول اللہ نو آکھی جاندا ہے اس کاف اس کے کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اسی سے ہی مرتب ہو گیا جی، عزت اتنا سمجھ نہیں آ رہی کفر تو اس پر ہر صورت میں لازم ہوتا ہے التظام کفر جو ہے نا اس میں اختلاف کر سکتے ہیں باہر سورت میں ادھر نہیں جانا چاہتا بات سمجھا رہا ہوں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ٹھیک کے جتنے طریقے سجدے اور رکوع کے علاوہ جن کو عرف عام میں تعظیم سمجھا جاتا ہے وہ اللہ کے مقبول اور نیک مقدس بندے ولیوں کے لیے قیامت تک کے لیے مشروع رکھے گئے اور جائز اور کئی ان میں سے فرد ہیں واجب ہیں کئی ان میں سے مستحب یعنی آخری درجہ مستحب کا سمجھ نہیں اب جو شیطان ہے ابلیس اس نے تعظیم بندہ خدا کا جو عظیم طریقہ تھا پہلا سجدے والا تکبر کی بنا پر اس طریقے سے انکار کیا یعنی تعظیم سے انکار کر دیا اس نے ایسے ہے نا تعظیم کا جو آخری طریقہ تھا اس سے ابلیس نے کیا کر دیا تو تکبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی تعظیم سے انکار کرنا اور کترانا یہ پہلی گمراہی ہے ابلیس کی جو اس کے اندر پیدا ہوئی تھی اور یہی آپ دیکھیں گے وہاں بھی خود کو امام خود کو ولی اپنے اپنے جو ان کے وہ چمگادڑ ہیں اور چمگادڑوں کو ولی اور جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہے داتا علی حجویری جیسے ان بدرگوں کو ہے جی یا ولی نہیں مانتے پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں کرتے ہیں حضرت رابعہ بسریہ ہے تو ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ معافی دے وہ خبیص ہوا ان کا امیر حمزہ امیر حمزہ بابیوں کا وہ جو مجلت دعوت چھاپتا ہے اس کے اندر تو ان خنزیروں کا میں نے پڑھا تھا انہوں نے تو گشتی ثابت کیا تھا اس کو حضرت رابع بصریہ کو یہ اتنا کتے ہیں حرام دادے اور ایک حامد فقی ہے وہ حضرت احمد بدوی کبیر ہے عرب کے ان بزرگوں کے متعلق کہتا ہے وہ جاسوس تھا یعنی یا مانتے نہیں ہیں کتے اور اگر مانتے ہیں پھر تعظیم سے کسراتے ہیں اپنے باپ جد امجد کی طرح ہاں جی جد اعلیٰ مورے سے اعلیٰ حضرت ابلیس کی طرح تو تکبر کی بنا پر اللہ کے بندوں کی تعلیم سے انکار کرنا اس کو شرک سمجھنا اس کو غلط سمجھنا یہ سب سے پہلا طریقہ پہلی پہلی صفت ابلیس کی تھی اور وہ کس میں آئی وہابیوں میں آئی اس کا مطلب ہے پہلا وہابی کون بن گیا حضرت ابلیس اور اسی پر ہی تاریخ وہابیہ کا پہلا دور ختم ہوتا ہے وہابیا کی تاریخ کا پہلا دور حضرت ابلیس سے شروع ہو کر حضرت ابلیس پر ختم ہوتا ہے سمجھ اور وجہ مناسبت کیا ہے تکبر کی بنا پر اپنے آپ سارا کچھ سمجھنا مینو سجدہ کرے یہ مینو کرے میں کا یہی دماغ تھا نا یہی تھا نا تو تکبر کی بنا پر تعظیم عباد اللہ سے انکار اور کترانا اور اپنے آپ کو واجب التعظیم سمجھنا یہ لانت سب سے پہلے ابلیس میں آئی تھی اور پھر وہ وراثت تقسیم ہوتی وہابیوں کے اندر آ گئی جب وہابیوں میں آ گئی تو معلوم ہوا وہابیت کی تاریخ کا پہلا دور حضرت ابلیس سے شروع ہوتا ہے اور حضرت ابلیس کا رکھتا ہے سمجھ لیں میرے بھائی میں اپنے کلمات کو یعنی تاریخ وہابیت کے پہلے دور کو ختم کرتے ہوئے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار پڑھتا ہوں جن اشعار کے اندر آپ نے وہابیت کی خدمت کی ہے ابلیس کی جناب خدمت کی ہے مذمت کی اور ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے مذہب میں اللہ کے بندوں کی تعظیم شرک ہے اور ساتھ میں اسماعیل دینوی کی طرف ایک مرتبہ پھر لوٹ جاتا ہوں کہ وہ بڈھی چمگادڑ بھوکتا ہے بڑے بھائی سی تعلیم کرو ایمان سے بتانا وہ صحابہ کرام جو لعاب دان نیچے نہیں جانے دے رہا ہے اور پانی نیچے جانے نہیں دے رہا ہے وہ بڑے بھائی جتنی تعظیم کر رہے ہیں کبھی صحابی کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بڑے بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب ذرا سے کہہ دو شرک ٹھہرے جس میں حبیب شرک ٹھہرے اے دشمن احمد پہ شدت پی ارے ملے سے کیا مروت کی چھو کی مرد ہر مرتبہ دو کیا اپنا شیر چشتی نے اپنا میرے بھائی میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مظاہرہ میں جس تعلیم کے جس طریقے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے وہ سجدہ اور رکوع ہیں ان کے علاوہ باقی تمام طریقے نبی کی شریعت میں اللہ کے بندوں کی تعظیم کے عرف عام کے اندر جتنے تعظیم کے طریقے ہیں سب کو یا فرض رکھا گیا ہے ان میں سے بعض کو یا واجب یا مستحب سب کو مشروع رکھا گیا ہے اب ان طریقوں سے جو بھاگے گا اور ان کو شرک کہے گا سمجھنا دریات ابلیس ہے اور جو ان پر عمل کرے گا سمجھنا مصطفیٰ کے صحابہ کے روحانی اولاد اور سنو جس جھکنے کو حرام کر دیا گیا ہے وہ بھی جھکنا برائے توجہ ذرا اور اگر جھکنا یعنی کیا مطلب جس طرح کے ہندو لوگ جھکتے ہیں بتوں کے آگے ایسے کر لیتے ہیں اور اسی کو سلام سمجھتے ہیں ہمارے اسلام میں نہیں ہمارے اسلام میں سلام رکھا گیا اگر جھکنا ہے تو پاؤں چومنے کے لیے جھک سکتا ہے جھکنا پاؤں کیونکہ ان وہابیوں سے پوچھ یہ کتا بڑا وہابی ابن عبد الوہاب اس کے یہ میرے پاس پڑے ہیں مجموعہ رسائل مجموعہ کتابیں مجموعہ معلفات الشیخ محمد بن عبد الوہاب ہاں جی کے نام سے چھپے ہیں نیچے لکھا ہے وقف للہ تعالی یہ آٹھ دس جلدوں میں ہیں آٹھ جلدوں میں وقف اللہ کے لیے کر کے حکومت حکومت سعودیہ نے چھاپے ہوئے ہیں وقف کر کے تقسیم کرتے ہیں اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کیا کہ چومنا چومنا جو ہے ہاتھوں کو چومنا یہ شرک نہیں ہے اس میں اختلاف ہے اور صحابہ کرام صحیح احادیث مبارکہ میں پاؤں چومنا ثابت ہاتھ چومنے کی اور ہاتھ نیچے ہے کچھ نہ کچھ جھکنا پڑے گا ایمان سے بتا ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا تو یہ بھی جائز کر اس کتے سے پوچھ پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ جھکنا مطلق شرک فدو کا بچہ اگر پاؤں مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کے صحابہ اور یہود و نسارا نے مصطفیٰ کے آ کر چومے جس طرح کے مشکات شریف آ کر مسئلے پوچھتے ہیں جو آپ نے جب بتایا جھک پڑے پاؤں چومے مصطفیٰ روکتے نہیں ہیں مشکات میں ہے بات نہیں سمجھ صحابہ چومتے ہیں پاؤں مبارک کبھی جوڑا شریف چومتے ہیں ایمان سے بتا ذرا توجہ رکھنا ایمان سے بتا یہ جھکنے کے بغیر کیسے ممکن ہے معلوم ہوا ان فدوں کے بیٹوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ مطلق جھکنا حرام نہیں جھکنا بطور توجہ سلام سلام کہ سلام جس طرح ہندو جھکتے ہیں ہندوؤں کی اجازت ہے اور میں نے کوٹوں میں دیکھا ہے کوٹوں میں وکیل اپنے ججوں کو سلامی جب واپس نکلتے ہیں ہاں جی اپنا کیس کیس جو ہے نا اس کی بحث وغیرہ کر کے تو واپس نکلتے ہیں الٹے پاؤں نکل کر دروازے پر پہنچتے ہیں تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر اور رکوع کے قریب تقریباً جھک جاتے ہیں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے یہی وہ انحنا اور جھکنا ہے جس کو نبی کی شریعت میں حرام کر دیا گیا مطلقاً جھکنا شرک اور حرام نہیں ہے اگر ہوتا تو پاؤں چومنا بغیر جھکنے کے ممکن ہی نہیں نبی نے وہ جھکنے کی اجازت کیوں دی ان کتوں کو لفظوں کا پتا ہے مانے سے جاہل ہوتے ہیں ابن تیمیہ سے لے کر یہ عقیدے سے فارغ لگے آ رہے ہیں ذہن میں رہے ہیں بلکہ حضرت ابلیس سے لے کر پہلا دور ختم ہو گیا آخر دعوی اینج منجی ٹھوکنی چاہیے بند کری بند کری ہوں میرے ماں گا آپ نے فرمایا کلما خرج قوم قطع کلما خرج قوم قطع کلما خرج آخرون قطع فرمایا بھی ٹولا نکلے نکلے گا گا پھر پھر پھر مکا جائے حضور نے ایک بار فرمائی گیا نکلے گا پھر دا مطلب لانتیاں بتھیرے دور نے ہر دور نو پہنچنا سمجھ پڑنا بلکہ اگر آخو نا